زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آرایا کی اجازت دے دی تھی جو اندازے ہی سے بے کی ایک صورت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو تہتر